انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا انس بن نظر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھے انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا اس پہلی لڑائی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے لڑی میں غیر موجود رہا اب اگر اللہ نے مشرقین سے مجھے کسی جنگ میں لڑنے کا موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھے گا کہ میں بے جگری و بہادری سے کس طرح لڑتا اور کیا کرتا ہوں پھر جب جنگ عہد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان میدان سے چھٹ گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جسے یہ لوگ یعنی مشرقین لے کر آئے ہیں اور ان سے یعنی آپ کے صحابہ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کے لیے تجھ سے معذرت خواہ ہوں پھر وہ آگے بڑھے ان سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی سعد نے ان سے کہا میرے بھائی آپ جو بھی کریں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں سعد کہتے ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نہ کر سکا ان کی لاش پر تلوار کی مار کے نیزے گھونپنے کے اور تیر لگنے کے اسی سے کچھ زیادہ ہی زخم تھے ہم کہتے تھے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آیت فمن ہم من قزا نہ بہو و من ہم من تذر یزید راوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ پوری آیت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک یہ حدیث صحیح ہے